اللہ اللہ پسند نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کسے ظلم دی بخشش دی توقع امکان ہے کسے دا نہیں ہے اگر ظلم شرک والا ہے اور اس ظلم تے انسان فوت ہو جائے تو پھر اس دی مغفرت اور بخشش دی کوئی توقع نہیں ہے میں شرک باللہ فقد ہر رم اللہ جنا جو شخص بھی شرک کرے گا وہ اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے تو شرک والا ظلم کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے ویزکالکمان البن واہ واہ یا بنیا لا تشرک لا تو شرک لظلم نظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ ایک ایسا ظلم ہے جو معاف نہیں ہو سکتا اگر موت آ جائے اس ظلم تے دوسرا ظلم وہ اللہ نو پسند تو نہیں ہے لیکن اللہ اپنی رحمت نال کسی کا کوئی ظلم قتل ہے چوری ہے ڈکیتی ہے اللہ کسی دی وجہ تو توبہ دی وجہ تو اپنی رحمت دی وجہ تو معاف کر دے وے یہ ہر حال معاف ہون دا امکان ہے تو میرے دوستو بزرگو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جیسے اندر کسے برائی کی بھی حوصلہ فضائی نہیں ہے اسلام اسلام نہ ظلم دی حوصلہ افزائی کرتا ہے نہ کسی اور برائی دی حوصلہ افزائی اسلام ایک بہترین کلچر ہے اور اسلام نے معاشرے نو تہذیب جو ایک نظام جو انداز زندگی پیش کیتا ہے بہترین انداز زندگی ہے اسلام بے وفائی غداری جھوٹ چوری کٹیا حرکت کنجوسی ان سارے چیزوں کو پسند نہیں کرتا یہاں کی حوصلہ افزائی کسی مذہب کے اندر بھی اگر کوئی اچھائی ہے کوئی اچھائی وہ اسلام کے اندر بل اولا وہ اچھائی موجود ہے مثلا وعدہ پورا کرنا چاہیے عہد و پیمان دی حفاظت ہونی چاہیے یہ تقریباً ہر مذہب دے اندر اس نو قابل ستائش سمجھا جاتا ہے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہیرے کا بادشاہ نعمان بن منظر اس دماغ بادشاہ نے ایک یوم بوس ایک یوم نئی مقرر کہ یوم بوس والے دن اگر کوئی بندہ اسوں ملتا وہ قتل قتل دا حکم دے دیندا اچانک بنو تائی قبیلے دا آدمی دے سامنے آیا کوئی سوال یا ویسے سامنے آ گیا نعمان بن تھوڑا جہا کٹ کر نعمان بن منظر کہنے لگا وہ بے تو اج اس دن میرے واسطے میرے سامنے آیا میں تو تینوں قتل کرانگا بنو تائی دا آدمی لگا کہ ٹھیک ہے میں قتل ہوا گا لیکن چھوٹے چھوٹے بچے نے تھوڑی جی کمائی کیتی ہے تو بچے قریب ہی نے تو میں اپنے بچوں کے بارے کسی اچھے قبیلے کے شخص نصیت کرا وا کمائی تھوڑی جی دیا وا تو سورج گرو ہونے تو پہلے تیرے پاس آواں گا اگر نہ تو مجھے اجازت دیتی جائے نعمان بن منظر کہیں لگا کہ کوئی ضامن نعمان بن منظر کا وزیر کسی نے نام شرائم بن ادی لکھا ہے کسی نے شریک بن ادی لکھا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے بنو تائی دا آدمی کہہ دیا شریق یہ تو وزیر ہے ندیم ہے ہم جلیس ہے ہاں میری ضمانت دے گا بہرحال اس نے ضمانت دے دی بندہ چلا گیا سورج گروب ہونے والا نومان بن منظر ہیرے دا بادشاہ یہ شریک نو کہن لگا بھی تیار ہو جا قتل ہونے واسطے تیرا مضمون آیا نہیں ہے جی تو تمانت دیتی ہے اس نے کہا ٹھہر کچھ دیر گزرن دے جی سورج غروب نہیں ہویا تو سورج غروب ہونے والا تھوڑی جی دیر ہے دوروں توڑ اڑتی آ رہی ہے شریک بن ندی کہن لگا کہ میم لگتا ہے کہ میرا ہی بندہ ہے قریب آیا پسینے دال شراب ہو رہا ہے تھکیا ہوا ہے چہرہ گرد و گبار نہ اٹیا ہوا ہے تو نو کہن لگا ہا انزا سرکار میں آ گیا لہذا میری گردن اڑا دیتی جائے نعمان بن منظر اے منظر دیکھ کے بڑا حیران ہویا کہنے لگا رہے تو آ ہم ان کو ماں میں اپنی زندگی دے اندر اڈے تو ود کے عجیب آدمی ماں تو ود کے کوئی نہیں دیکھا اما انت یا تائی او بنو تائی چشم و چراغ رہی تیری بات ما ترکت لعہدن مقامن فی فی الوفائے یقول فیہ ولا ذکرن یفتخر بہی یا یفتخر یفتخر بہی کہ وعدے دی عہد و پیمان دی حفاظت دے اندر تو ایک جو ریکارڈ قائم کیتا ہے کسے پچھلے واسطے کوئی گنجائش نہیں چھڈی کہ تھی کوئی تو فخر کر سکے اما انت یا شریک او شریک کہ ترک تفیل کرم لے آد مقامن یقول فی کہ کرم سخاوت دے اندر اور مہربانی دے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں چھڈی اچھا بعد وچ پوچھن لگا اچھا کہنے لگا فلا کون آ مسلا تو میں تیسرا بندہ ہی رہ گیا نا کمینہ تو میں ایک کام شروع کیتا ہوا بھی جہاں اس دن میرے سامنے آیا میں قتل کروں اس نے کیا بھی میں تھوڑے تو اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ لیادہ میں اج تو یہ نظام قانون یہ بدل دینا بعد اس بنو تئی دے قبیلے دے آدمی نو کہن لگا کہ ماں حملہ گال الوفا فی ہے اطلاف نفسک کہ اتنی عجیب وفاداری عہد و پیمان دی پابندی یہ تو کیتی ہے جہد اندر تیری جان جانی ہے قتل ہونا موت جیڑی ہے انہوں قبول کرنا کوئی مذاق ہے اس نے کیا بھی آخر کیڑی شیب ہے جس نے تینوں اس عہد و پیمان دی پابندی کے اتنے آمادہ کیتا ہے اس نے کہا دینی میرا دین میرے دین نے اس بات کا پابند بنایا کہ جو بھی عہد و پیمان کیتا جائے وہ پابندی کیتی جائے اللہ وفا الہو فلا دینا کہ جس جس آدمی دے اندر عہد تو پیمان دی پابندی نہیں ہے وفا نہیں ہے وہ کیا دین ہے حالانکہ وہ شخص ایسا ہی ہے نصرانی ہے اس مذہب دے اندر بھی یہ اس نو قابل ستاش سمجھا جائے آئیے ہوں اسلام دیکھیے کہ اسلام ایک الگ گل ہے کہ اپنے آپ مسلمان کہان والا وہ گٹی حرکت کرے وہ ظلم کرے وہ زیادتی کرے وہ یتیمہ مال کھا جائے اور بےواں عورتوں تنگ کرے تو وہ اپنے آپ مسلمان کوے کلمہ گو کوے یہ تو الگ بات ہے اسلام کا یہ کسور نہیں ہے اسلام بہر بہرلیسلام ہے بہکی دے اندر بہکی نے امام بہکی نے شعب الایمان دے اندر ایک روایت لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان امانت لا اس بندے دا کوئی ایمان نہیں ہے وہ ایمان دا کوئی اعتبار نہیں ہے جڑا امانت دی پابندی نہیں کرتا امانت وچ خیانت کرتا ہے کیا ایمان ہے والا دین اللہ لہو کہ جس ہے تو پیمان دی پابندی نہ کرے اے گل کرے مکر جائے وہ دا کیا دین ہے تو خیر اے میں تمہیدی کلمات صرف اس واسطے کہے نے کہ دوستو مسلمان ہاں کوئی غلط کام کریے کوئی غلط حرکت کریے تو یہ ساڈا قصور ہے اسلام دا قصور نہیں ہے لیکن مسلمان نو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی اقدار اچھے اخلاق نال آراستہ کرے تاکہ وہ دین بدنام نہ ہو لیکن سانو دین دی پرواہ نہیں دین نال کی گزر رہی ہے کیا بیت رہی ہے لوگ مسلمان نو دیکھ کے اسلام اتنے آواز ہے کچ کس رہے کوئی پرواہ نہیں ہے بڑی حیرت انگیز گل ہے کہ اسی داڑھی نو بڑی اہمیت دینے ہیں ہوئے ہوئے فلاں وہ تو دڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں وہ اپنی وال وی ہوئے اے پھر داڑھی نو بھی اصل ذکر کرنا ککھا دے ہوئے یار پیغمبر دی یہ سنت ہے کسے بندے نے نہ مجھے کسے بندے نے دا میسج سنایا کہ کہ داڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو حسن دیا آپ نے چہرے تے سجایا تے اسی اتار کے گٹران دے اندر سٹ ہیں تے جتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں میں پائی ہے گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم بھی بڑے ہی مبارک قدم نے کوئی شک نہیں ہے آپ دا سارا جسم وہ پاکیزہ مقدس مبارک ہے لیکن بہرحال چہرے اور پیر دے اندر فرق تو ہے کہ نہیں ہے فرق چہرے اور پیروں دے اندر فرق بڑا ہے اگر جتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی ہے انہوں اصا اکھا دے لانا انہوں اصا چمنا بھی ہے تے جس چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تے سجایا ہے چہرے تے سجایا اس کو اُسی اتار دینا ہاں، اور پھر گھٹنا کٹرا سٹ دے آسی عجیب بات اچھا گل دور نہ نکل جائے میرے دوستو کہہ رہے سر بھی سانو اس بات کا تو احساس ہے کہ انہیں دہڑی رکھ کے جھوٹ بولے انڑی رکھ کے اکھ میں ٹکا کیاڑی رکھ کے گل کر کے مکر گیا انہیں دڑھی داڑھی رکھ کے چوری کیتی ہے انہیں اہم آتا ہے داڑی دا سانو بڑا احساس ہے لیکن اسلام دا احساس نہیں ہے کہ یار مسلمان ہو کے آدمی جھوٹ بولے مسلمان ہو کے وہ بدکاری کرے مسلمان ہو کے آخ مٹکے کرے پرائی اور نامحرم عورتوں دیکھے اور پینگا پاوے مسلمان ہو کے یہ احساس نہیں ہے کیا اسلام نام ہے اسلام قاتان برے اخلاق دی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اسلام قاتان بدعات خرافات غلط بیانی ہے ظلم ہے زیادتی ہے بزدلی ہے اے وعدہ خلافی ہے چوری ڈکیتی کٹیا حرکت یہاں دی اسلام قتن حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو سڈا معاشرہ اور ماحول تقریباً تقریباً نال پریا پیا مسلمان اسی کلمہ گو لوگ ہاں آئیے ذرا دیکھیے آ محرم دے اندر اور محرم تو بعد یہ بھی تقریباً گلیاں بازار چوکا چو اندر اشتہار لگے نہیں جی چہ لم ہے چہلم ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا چہلم یا شہدائے کربلا دا چہلم ہے اور پھر رونا پٹنا ماتم کرنا کیا اسلام کیا یہ اسلام ہے کہ لوگ مسلمان نے کلمہ گو نے لیکن کوئی غیر مسلم انگریز ہے ہندو ہے یہودی ہے وہ دیکھیے تو جی کیا کہے گا بھی یار ایک آدمی ایک شخص ہے گو اس دی ذات بابرکات بڑی شان والی ہے عظمت والی ہے اس نو شہید ہویا فوت ہویا عرصہ دراز بیت گیا لیکن یہ لوگ کرتے کی نے پہ کوئی سینہ کو بھی کردا ہے کوئی اپنے چہرے نو لال کردا ہے پیا پھر تے کی تاثر ملے گا کہ اسلامی کلچر ہے اسلامی تہذیب ہے نہیں خاتان اسلام ایسی فضول اور بے بنیاد ہرکت پسند نہیں کرتا کوئی کہے جی ظلم ہویا بڑی بڑا ظلم بڑی زیادتی تو میں کہاں گا بھی تاریخ انسانی ظلموں کے نال بھری پی ہے کس کس ظلم کا ناہ کیتا جائے گا کس کس ظلم دا ماتم کیتا جائے اور پھر اتنی دیر تک یارو افسوس دی بات ہے میں پھر جدوں غور کر ظاہر ہے ہر شخص نو اپنے ملک نال ماحول نال پنڈ نال اپنے شہر نال محبوت ہوں یہ کسی دانے فردانے نے گل کہی بھی ہے کہ میں میرے آرام نفس و انتقن نفسو دہا بال ادا تا مسکا راسیہ مشتاقا کہ دانائی اور عقل مندی کی علامت ہے کہ انسان اپنے شہر اپنے ماحول اور اپنے علاقے محبت کرے تو زہرباد ملک ہے سا اچھی رہا تو یہ دل کرتا ہے کہ یہ اندر اچھی اقدار لوگ اچھے اخلاق نال آراستہ ہون آراشتہ دینی اخلاقی عملی اعتبار نال اسی ایک سمپل ہوئیے اور اسی ایک نمونہ ہوئیے لیکن افسوس ساڈا حال دیگر گوں آیا رہی بات ظلم دی ظلم اسلام یقین پسند نہیں کرتا لیکن کیا ظلم دا یہ مان ہے کہ اس ظلم دا چرچا اس انداز میں کر جڑا اس مذہب دے چہرے دے بدنما داغ ہوئے بدنما داغ ہے کیا ظلم اور کوئی نہیں ہے میں پچھلے خطبے دے اندر بھی یہ گل کی بھی ظلم بہرحال ظلم ہے کوئی کافر مسلمان تے کرے کوئی مسلمان کافر تے کرے ظلم بہرحال ظلم ہے دیکھو اسلامی اقدار اسلام نے کس حد تک پابند کیتا ہے کہ اگر تے کسے نے ظلم کیتا ہے نا زیادتی کیتی ہے تو تمہیں موقع مل گیا تو بندہ ہاتھیں چڑھ گیا تے تسی اپنا انتقام اتنا ہی لینا ہے جتنی اس نے تو کیتی ہے اگر وعدہ کرو گے تے تسی ظالم بن جاؤ گے وَإِنَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ فرمائے بھائی ناقب تم اگر انتقام لینا انتقام تو اڈے ہتھے وہ بندہ چڑھ گیا اگر کسی نے تلوار نہ کسی سر لایا تو وہ بھی اسی طرح ہی لائے گا یہ نہیں ہے بھی انہیں تلوار نہ لایا تو ساڑ دے یہ آئے دے ٹکڑے کر دے نہ اسلام یہاں زیادتی پسند اسلام ایک بہترین ضابطہ یاد ہے فرمایا بھائی نا آقب تم فاق ہے بو بے مسلم تم بے اگر تسا انتقام لینا ہے تو انتقام اتنا ہی جتنی زیادتی ہوئی ہے نا تو اتنی زیادتی کرنی ہے اتنا ہی تسا بدلا لینا اس تو ود لو گے تو ظالم بن جاؤ گے تو ظلم دی ظلم نو اللہ پسند نہیں کرتا تو خیر کہہ رہے سا بھی یہ بھی ایک سارے معاشرے کے بدنماد داغ ہے کہ ساڈا معاشرہ یہ رونا پٹنا اور لمبے عرصے تک یہ شہادتوں منایا جانا پھر ملک دا قانون ملک ایسا ملک اندر پولیس ہے فوج ہے اور پڑھے لکھ پڑھیا لکھا ماحول ہے بڑا عجیب معاملہ ہے یار کیا ساڈا ماحول ہے یقین جانو کٹن محسوس ہوں اگے جی بڑی زیادتی ہوئی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالی یہ کہیے نا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیا یہاں تو ظلم نہیں ہویا کتنا ظلم ہے آپ دی لاش دا مسئلہ ہی کر گیا جنگے ہو دے اندر صحیح بخاری دی روایت ہے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت وچ کسے نو شک اور شبہ ہی نہیں ویسے تو سیدنا حمزہ دی شہادت دے حوالے نہ بڑی خرافات مشہور نے کوئی کہندا جی فلاں بی نے کلیجہ چبایا چبان دی کوشش کی حلق نگلن دی کوشش کی نگلیا نہ گیا خیر اے بہر حال صحیح بخاری دے اندر بڑی لمبی روایت ہے قتلیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باقاعدہ غالباً بنے باب و قتل حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن اندر ڈٹیل ہے پوری جناب وحشی بن حرب دا ذکر ہے انہوں نے پوری تفصیل اس لیکن اس بات دا ذکر نہیں ہے کہ ہند بنت اتبا نے یا کسی بی بی نے جگر چاک ہوئے چبان دی کوشش کی نا گل میں کہنا بھی اگر اس بی بی نے اس وقت اب ہیں لڑائی دے تو اس وقت کافر ہے مشرق ہے اور اس بی بی دے تین بڑے معزز رشتہ دار معزز کہہ لو یا کم از کم وہ نزدیک وہ نزدیک تو زہر بات ہے وہ محبوب ہے وہ باپ ہے وہ چاچا ہے اگر جو کافر نے مشرق نے ظالم نے لیکن زہر بات ہے وہ عورت ہے وہ باپ مر گیا وہ چاچا مر گیا برا مر گیا تک وہ بیٹا مر گیا ظاہر بات ہے اس نے انتقام تو لینا ہی ہے لیکن یہ بات اس حد تک مینو پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو رہے نے لاش دا مسلا ٹکڑے کر دیتے گئے اور ایسے اندوناک منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دیا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شہادا دیکھا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں دی لاش مبارک تے آئے نے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے پیٹ پھٹیا ہوا ہے اور تاریخ دی کتابوں کے اندر یہ بات ضبط ہے آپ اس قدر دل برداشتہ ہو گئے کہ آپ نے فرمایا لولا صفیہ اگر صفیہ نہ نہ ہوئے میری پھى اگر مینو اپنی پوفی سفیہ دا ڈر نہ ہوئے لا ترک تو امی حمزہ الطیور والوحوش فرمایا میں اپنے چاچے دی لاش نو چھڑ جاواں میرا دل نہیں پہ کردا کہ میں دفن کر دیا فرمایا چاچے دا گوشت اور جس میں اتھر گوشت خور پرندے دے جانور کھا جان جس وقت قیامت برپا ہوئے تو فرمایا اللہ اپنے بندیاں نو معاشر وچ کٹیاں کرے تو فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میرے چاچے دے جسم ادر دیا بوٹیاں پرندے اور جانوروں دے پوٹا اور پیٹوں وچوں نکلن اور شہادت دی گواہی دیتی جا رہی ہو لیکن فرمایا میری پھوپھی کہے گی کہ میرے برا دی اتنا بھی احترام نہیں ہے کہ میرے برا دفن ہی کر دیتا جاندہ فرمایا میری پھفی میری اپنی پھفی صفیہ کا ڈر ہے کہ وہ گلا کرے گی شکوا کرے گی تو میں اس واسطے دفن دی اجازت دے رہا ادروائز دفن نو دفن کر دل نہیں کرتا تو اتنے میں ایک گزارش گا کہ میرے شیعہ بھائی جنہ نے ایک عجیب رسم نو رواج دیتا ہے سارے ملک دے اندر اور ظاہر بات ہے یہ بھی اپنے آپ مسلمان کہیں میرے بھائی کلمہ گو نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نال انہوں نو محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نال سیدنا حسن دے نال سیدہ فاطمہ دے نال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی محبت کا اظہار دعویٰ کر دے ظاہر بات ہے نسبت ہے ان لوگوں کی اگے وہ محبت واقعی ہے یا غیر واقعی ہے یہ ایک الگ بات ہے تو بہرحال ان واسطے بھی ایک دعوت فکر ہے بھی کدی غور کیتا اس بات دے اتنے بھی تسی کی کر رہے ہو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کوئی انوکھی شہادت ہے کیا اس قسم دی شہادت پہلے نہیں ہوئی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن جہاش انہوں دی لاش دا بھی مسڑا ہو گیا اور سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش دا بخاری دند روایت ہے ٹکڑے ہی ہو گئے جسم دے تے لاش پہچانی نہیں جاندی انس بن نظر دی تے سارے خاندان والے نے زور لا لیا بھی پتہ لگ جائے بھی یہ لاش کی دی ہے لیکن پتہ نہیں پیا لگتا اس قدر یہ مسخ ہو گئی ہے چہرہ بگاڑ دیتا گیا نک بگاڑ دیتا گیا حتیٰ کہ آخر تے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ دی بین ایک چہیتی لاڈلی وہ ربیہ بنت نظر انہوں بلایا گیا میدان میں لیا گیا تو کہا گیا بھی تُسی ذرا دیکھو بھی یہ لاش کی ہے تو سیدہ ربیہ بنت نظر رضی اللہ عنہ نے سارا جسم دیکھا جس لیے انگلیاں دے پوریاں تے پہنچ سی بخاری دی روایت ہے انگلیاں دے پوریاں تے پہنچی نا تے کی اس وقت سین اور منظر ہوا بنیا ہوا کہ ایک بھن کے سامنے اس لاش وہ ٹکڑے ٹکڑے پی ہوئی ہے میں نہ کیا ضبط ہے کیا صبر ہے کیا برداشت ہے تو پورے تو اندازہ لگایا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے انس میں نظر کی لاش ہے کیونکہ یہ پورے جڑے انگلیاں دے یہ میرے بھائی کے ہاتھوں کے نے تو یہ منظر ہے جنگ عہد کا تو یہ بھی اندوناک منظر سیدہ صفیہ رضی سیرت دیا کتابوں کے اندر باہر لکھا ہے عہد وہی جنگ عجیب جنگ ہے سیدنا خالد بن ولید اس جنگ دے باہر والے حصے کے کمانڈر نے یہاں کا گیا کسی نہ کسی طریقے انہوں نے اتنا زوردار حملہ کیتا ہے کہ مسلمان جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی جانا نسار کرتے ہیں انسانی دوستو کمزوریاں نے انسانی کمزوریاں نے کوئی شخص انسان دی فطری تبھی کمزوریاں تو انکار نہیں کر سکتا کتنا بھی بہادر ہے کتنا بھی نڈار ہے کتنا بھی کوئی شیر دل ہے جو مرضی ہے لیکن انسان دی کسی نہ کسی مرحلے میں انسان دی کمزوری دا ادھار ہوں ضرور آئی تو فرق ہے بھی مشکل کشاہ حاجت روا تے ہر قسم دی عبادت دے لائق یہ کون ہے صرف اللہ کیونکہ وہ اندر کسی قسم دی کوئی کمزوری کوئی ایب نہیں ہے اللہ کسی تو ڈردا <laughs> اللہ نے کسی دی پرواہ اے ہے فرق ہے نا فرمایا یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ واللہ ہو الغنی الحمید این یشاہی اذہبکم ویاد بے خلق جدید وما ذالکہ علاللہ بے عزیز اللہ بے پرواہ اللہ بے تے باقی سارے منگتے فقیر سوالی بیکاری اسی سارے ہی میں ساری کائنات انسان کیا جن کیا سارے رجسٹرڈ ہاں رجسٹرڈ بےکاری منگتے اتنے پتہ لگتا ہے میں نا یہ سیابا نے سیابا نبی موسا کلیم اللہ موسا نبی ہے کوئی مذاق نہیں ہے تے نبی سب تو زیادہ دلیر اور بہادر ہوں مینو کسی نے ایک دفعہ پوچھا سی بھی بہادری کی ڈیفینیشن کی ہے میں کہاسی بہادری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے موقف سے آدمی اڑ جائے تو ڈٹ جائے سچے تھے صحیح موقف ہوے تو ڈٹ جائے پا مار کھا لو یہ ہے بہادری اور اس بہادری کا نمونا نے امبیا علیہ مسلا تو اسلام امبیا مارتے نہیں رہے زیادہ نبیا نے قوما کو مار ہی مار ہی کھدی ہے اج کل کہ وہ بڑا یار ہو بڑا دلیر ہو تو گولی چلان لگیا دیکھتا ہی نہیں وہ یار کیا بہادری بہادری اور اصل اے شیر دلی یہ ہے کہ انسان کا موقف ہوئے صحیح ہوئے تو ڈٹ جائے یہ ہے بہادری تو خیر کہہ رہے ہیں بھی انسان اور اللہ بڑا فرق ہے انسان کسی نہ کسی وقت انسان دی کمزوری دا اظہار اللہ فرماند نے پیارے ایک آرڈر دیتا جا رہا ہے ادا بیلا پھر آنا تغا پھر میں پھر آن وال جا اللہ پھر آن وال جا پھر آن وال جاواں کی ہے فرمایا کی ہوئے گا فرمایا انی اخاف ہو ہاں انی قتل تو میں نوم نفسن فاخاف ہو ان یقتلون واقعی ہارون ہو افسا ہو منی لسانا فارس لو مائے ارے دائیں یہ انی اخاف ہو یو قذبون اللہ میں انہوں نے بندہ ماریا قتل کیا تھا میرے اتنے تین سو درچہ ہے تو اللہ میں اتنے جا انی قتل تو مین فاخ سنو سنو قرآن قرآن ہے کتنے لے کے جا قرآن نو میں تو تنا اپنے بریلی بھائیوں سناواں گا شیع بھائی سناواں این قتل تو نفسان میرا نفسانو اللہ میرے تو تو پرچا ہے تو میرے تو ڈر بھی مار دیں گے مینو پھر اونی مار دین گے اچھا ایک اور منظر ایک اور منظر ہے موس علیہ السلام جان لگے نے تے نشانی دینی اللہ نے فرمایا پیارے ذرا سوٹا سوٹا ذرا <laughs> اللہ نے سوٹا سٹیا ہے فرمایا میں آسا کا کا مارا تحت الزکان جا اللہ پرمند نے میں موسیٰ نے کہا سوٹی اپنی ذرا تھلے تے انہوں نے کی پتہ سی بھی ہون والا ہون پہلے تو پتہ ہی نہیں اتنے تو رٹ لگی ہے نا عالم الغیب نبی تے مختار کل نبی تے ولیاں نو غیب یہ بابی گستاخ یہ تے وہ دی گل خبرے کیا بنیا پیا اتنے بھی اسی تے تانوں سنانے حدیث سنانے ہاں اسی پھر گستاخ دے تسی اللہ دی کبریائی اور اللہ دی وحدانیت اور اللہ دی عظمت چیلنج کیتا ہوا تے پھر تسی محب دے محب دے پھر عاشق دے عاشق میں تے حیران ہاں دیکھو ذرا اللہ فرمند نے بھی سوٹی سوٹ تھلے تو آپ کو پتا کوئی نہیں بھی ہونا ہے فرمایا پھر میں ول کیا سہا تے سوٹی سٹی ہے جناب انگوسا نے بس انہوں نہ سوٹی ہوں حرکت کرن دی ہے تو حرکت کر کر دی دی تے ایک جگہ تے سوبان کا ذکر تو ایک جگہ تے جان دے سپ بن گیا بہرحال خوفناک کانا جا فرمایا سپ بن گیا تو موسا لے سو چھوٹی اپنی ہے اپنی چھوٹی سپ بنی ہے تو ہوا کہ آن ولہ بد بیڑا وہ لمب یا موسا لاتا خفی لا یا خف لال مسالو اگر میرا پیارا موسا کریم اللہ علیہ السلام سلاد اسلام مد بیرا تے فرمایا منہ دوسرے پاسے کر کے دوڑی لا دیتی تے پوشن پیچھا مڑ کے دے بھی نہیں تے دوڑی لگی ہوئی ہے ہاں پیچھا مڑ کے دے بھی نہیں تے اللہ فرمانے پیارے نہ ڈر انی لا یخافو لا دل میں یار دور نہ نکل جائے گل کہنے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ ہے زوردار حملہ مسلمان اگے لگ گئے اللہ اللہ بڑا ہی نقصان ہوا بہرحال بڑی شہادت ہوئی اس میدان دے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو خیر پہلے ہی جامع شہادت نوش کر گئے تے تاریخ سیرت ابن شام البدایہ و نایا دوسری تیسری کتابوں کے اندر بات موجود ہے کہ سیدہ صفیہ اچھا مسلمان اگے لگ کے دوڑے نے <laughs> تے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگا نہ انہوں نے نیزا پکڑیا تو ہائے ہائے سیدہ صفیہ میں حیران ہوں نا کہ یہ کس خاندان دا ماتم ہو رہا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان ہو خاندان کے چشمو چراغ نے دبی پتا کون ہے حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد یہ وہ خاتون ہے جس ایک چار ہجری بچی وفات ہوئی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دن اتنا پیار اپنی اس چچی دے نال کہ جس وفات ہو گئی اسامہ بن زید جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پہ اللہج بھی جاؤ قبر کھودو قبر کھودی گئی تو آپ نے فرمایا قبر کا ابتدائی سا مکمل ہو گیا جدو آئی نا لاہد دی واری تو لاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بنائی جس نے لاہد بن گئی قبر تیار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر دے اندر پہلے آپ لیٹ گئے ہائے ہائے کتنی مبارک خاتون ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ماجدہ لیٹ گئے آپ قبر کے لیٹ کے نا فرمان لگے یا اللہ اے میری ماں ماں دے قائم مقام ہے اس نے میرے نال بڑا ہی اچھا سلوک کیتا ہے اللہ نے میرے تو بڑی مہربانیاں کیتیاں نے اللہ تو اس اس دی میری ماں نو معاف کر دے اے فاطمہ بنتے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہا دے پوتے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ صفیہ تے سیدہ فاطمہ بنتے اسد کا کی رشتہ ہے اے آپس اسد بنتے اسد بن ہاشم اے بھی فاطمہ بنتے اسد بھی ہاشم دی پوتی اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ جد امجد ہاشم دی پوتی ہے اور یہ بڑا اچھا نامی گرامی خاندان ہے سیدہ صفیہ نے نیزہ پکڑیا تے غیرت دلائی کہ وہ مسلمان یا معاشر المسلمین اتدعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو شرم نہیں آ رہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تسی میدان دے اندر چھڑ کے جا رہے ہو ہاں۔ اے کتنی بری بات ہے اے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ غیرت دلاری نے اور اللہ اللہ یہاں ایک واقعہ ویسے جی میں کوئی کروڑ کے یہ تحقیق تو نہیں کی بڑا لیکن مشہور بہت ہے میں کافی کتابوں کے اندر پڑھیا کہ جد بنو کرایہ ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین بچوں ایک قلعے کے اندر محفوظ کر دیتا تو ایک یہودی جسوسی آستے نکلے بھی دیکھیے بھی اتنے بندے نے کہ صرف عورتیں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی نو دیکھیا تو بہرحال جی میں گل مشہور ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہن لگیاں کہ میں بہرحال نہ یہ ذمہ داری نہیں چکتا میں انشاءاللہ شاء اللہ یہ نمے سر تحقیق کروں گا ایک مشہور واقعہ دی بنا نا تین میں ایک دسنا پیا فرمایا دی گردن کٹ کے لیا ہاں مار تینوں فرمایا میں نہیں مار سکتا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوب اکھاڑی ہے لئی ہے خیمے دی تو وہ مارے قتل کر دیتا بعد فرمایا گردن لا ہے تے فرمایا نہیں میں گردن نہیں تو بہرحال گردن لا کے نہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اس قلعے تو تھلے سٹ دیتی تاکہ یوتی پتا چل جائے کہ قلعے اندر مرد بھی موجود نے یہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ اچھا یہاں پتہ لگے بھی میرے برا میرا برا شہید ہو گیا دو دونوں سکے بھائی نے بھن برا نے سیدہ صفیہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دونیں بالکل سکے برا بھن برا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد غالبن عبداللہ اور علی جناب علی دے والد ابو تالے بھی سکے ماں پیو دو آلوں باقی بہرحال کسی دی باپ ایک ہی ہے اور ماوا مختلف نے پتہ لگیا بھی میرا برا شہید ہو گیا آئیاں نے میدان بچ آستے ذرا اپنے دلوں دے کیمرے اج کل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دا بڑا تذکرہ اور بڑے عجیب و غریب بندہ یہ بیان کیتی جاندی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے نے تو آپ نے فرمایا زبیر بن عوام نو کہ جا اپنی امی نو نہ جا کے روک دے تو کیوں کہ کہہ دینا کہ مامے دی لاش جڑی ہے نا وہ ویکھن دے قابل نہیں ہے لہذا اما جی تھی ویکھ نہیں سکدیاں جا کے روکے اما جی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے کہ میرے مامے دی لاش اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ دیکھا جائے اور کوئی خاص کر عورت ضبط کر سکے ہائے ہائے میں کہنا ہوں نہ بھی یہ خاندان ہے لڑی در لڑی چلتا آ رہا ہے سیدہ زینب بنت حسین تے ہاں سیا سیدہ زینب بنت علی سیدہ زینب بنت علی سیدہ فاطمہ بنت حسین سیدہ سگرا بنت حسین سیدہ سکینہ بنت حسین یہ لڑی تو ظاہر بات ہے وہ ہی ہے نا پچھو ہاشمی ہے تو کیا یہاں کے متعلق بھی ہے روئے پٹے واہ ویلا کیا ہو پکا کی میدان نے کربلا جڑا نا یہاں نہ چیخا نال یار کیا ہے کیا فضول حرکت نے کیا بہتان ہے یہ خاندان نبوبت تو سی ادا سفی ہے رضی اللہ تعالیٰ تعالی فرمان لگیا بیٹا یہ تو میرے علم آ چکی ہے بات کہ میرا پرا شہید ہو گیا اور میرے پاس مسلا ہو گیا پیچھے ہٹ جا فرمایا جہاں مطلب یہ سی کہ مینو محمد روک رہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بتیجا تو یہ مطلب ہے یہ میرا اپنا تجزیہ اور تبصرہ ہے کہ تاثر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا بیٹے نو کہ بیٹا اے میرا بتیجا مینو کہہ رہا بھی میں بے صبری کرانگی تے بیٹا ہٹ جا میں آج صبر و ضبط حلم و برداشت اور ریکارڈ قائم کروں گی کہ رہندی دنیا یاد رکھے گی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی دیکھے ہے پرا دا پیٹ پھٹیا ہوا ہے لاش دے ٹکڑے نے ہائے ہائے میں نا عجیب منظر ہے دعا کیتی ہے لکھے تاریخ دیا کتاباں دے سلط علیہ وادت لہو وسترجات جات وسطرت کہ دعا کی تھی اور مغفرت کی دعا کی مغفرت منگی اور پھر اِن لیجیے پڑھ کے تو واپس چلیں گئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت ایسی عجیب شہادت ہے کہ آپ دا قاتل آپ دے سامنے آ رہا ہے آ کے کہن لگا کہ یا رسول اللہ میں معافی مانگنا آپ نے فرمایا وحشی ہیں کہنے لگا ہاں فرمایا چاچے نیے نے تاریا سی نگے ہاں کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معافی اتنے نہ میں ایک گل کرنا ہونا کہ وحشی بن حرب اس نے رسول ہاں جناب حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں جس انداز نے قتل ہے نا اس نے تول کے برچھا ماریا یہ اپنا بیان ہے صحیح بخاری دے اندر کہ منہا بے ندی کہن لگا ہاں نا جبیر بن موتر میم لگا بھی چونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حمزہ نے میرے چاچے بن عدی نو بدر دے اندر قتل کیتا ہے تو اگر وحشی تو میرے چاچے دے بدلے اے حمزہ نو قتل کر دیں نہ میں تینوں آزاد کر دیاں گا اے بخاری دی روایت ہے تو واشی بین ارب کہہ دوں کی جنگ کوئی دلچسپی نہیں مینوں صرف آزادی دلچسپی ہے تو برچہ زنی دے اندر مینوں کمال مہارت حاصل ہے میں پتھر اوٹ بیٹھ گیا جنگ جاری ہے شیر جہاں نے لڑ رہے نے میدان در اگر میں دیکھے میدان ایک مشرق نے نعرہ ماریا آ کے حل میں مبارس کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے گا یہ کون ہے سبا بن ابد الزا تو سد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر دی طرح تاڑتے ہوئے آئے نا آ کے کہیں لگے یبنا مقطعت البزور او خبیص اتحاد اللہ و رسول کیا تو اللہ اور اللہ دے رسول نو چیلنج کر رہے ہیں للکار رہے ہیں آ میرے مقابلے بھی تے وحشی کہندہ ہے کہ میں اے سارا سین دیکھن دیا اپنی اکھان اڑ اے سبا بن عبدالعزا اے آیا میدان بچ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے مقابلے بچ گئے نے تے حضرت حمزہ نے یہ وار سی زاہب تو اسگیا جی میں گزری ہوئی کل جی ہے ہی نہیں ہے وہ جن تو دوسرا سا لیا ہی کوئی نہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا شدید وار وہ بھی میں بھی نہ کوئی تو میرا بھی کلجا ہی میں بیٹھا رہا جس میری رینج آئے نا حمزہ آگے میں برشا ماریا اللہ آپ لکھ داشی کہ برچہ وجہ آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شرمگاہ والے حصے تھے تے وہ آپ دی اس نازک حصے نو چیر دا ہویا نا تے آر پار ہو گیا ہائے ہائے وحشی دا بیان ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شدید وار دے باوجود اٹھے نے میرے پکڑن واسطے لیکن اٹھیا نہیں گیا کہ پھر نہ دی شہادت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرا چاچا یاد آندا ہے تے حل تستتیو ان تغیب وجہ کا انی معافی تینوں میں دے دینا لیکن میرا چہرہ ساری زندگی میرے سام اپنا چہرہ میرے سامنے نہیں کرنا تو میں اتنے کہنا بھی اس یہ گل کہی جا رہی ہے تے لیکن یہ مقابلے میں سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی نے وحشی نو کیا جا رہا ہے کہ تو سامنے نہیں آنا ساری زندگی تو ج جی متعلق مشہور ہے مشہور کہ اس نے پیٹ پھاڑ کے کلیجہ کلجا کڈیا تو کلجے پھر دنداں کے نال چبایا چبایا ہے نکلن دی کوشش کی نکلیا اچھا تھی ہوں یہ دسو بھی یہ گل چھوٹی ہے اس نے صرف برشا مار کے شہید ہے اس نے کیا ہے بھی میرے سامنے نہیں آنا اگر اے بی بیبی جیسے اتنے اتنا بڑا بہتان ہے اور پچھلے سارے خاندان اور فاتح خاندان نو بدنام کرن دا ایک طریقہ ہے تے اس جی کلیجا کیا دو بندی کیا لدیس کیا ماشاء اللہ میرے بریلوی بھی پائی سوری بڑے مزے لے لے کے بڑے رکت امیز انداز وال اس واقعے نو بیان کر دے پھر پورا مجمع جڑا نا اس جہالت دے اتنے ڈائی مار مار کے روا کیا عجیب کام ہے یار اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس اے بی بی آئی ہے کون ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ماجدہ معمولی خاندان عورت نہیں ہے خدا دی قسمیں اتنی نفیس طبیعت اتنی صاف اور اتنی بہترین طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئی تے اللہ نے آیت اتاری ہے یا ہاں، اذا جاک منا تو گالا اللہ یشرکنا باللہ نہ بلاہ شیم ولا یزنینا ولا یاتینا ببہتانی یفترینو بین ایدیہن و ارجلہن ولا یاسین گفی معروف فبائیہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم کہ میرے پیارے جدوں اے بی بیاں تو اڈے آن نا بیعت کرنے واسطے تو یہاں کی بیعت لینی گل کرنی ہے آپ نے فرمایا میری بیعت کرو کہ شرک نہیں کرنا چوری نہیں کرنی اور ایک دوسرے کے بہتان نہیں لگا باری کہ میرے میرے نال کرو کہ بیبیو تصا زنا نہیں کرنا سیدہ ہند بنت اتبا رضی اللہ فرما دیے نے یا رسول اللہ آو تجنی لرا کیا ایک شریف شریفزادی کیا اچے خاندان کی عورت زنا کرے گی کیا کوئی قریشی عورت زنا کرے گی کیسی گل کر رہے ہو کیا شریف زادی زنا کر سکتی ہے یعنی یہ عورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے حیران کر کے رکھ دیتا تو جدو آئی نہ باری اولادہ اولادا قتل نہیں کرنا سیدہ ہند بنت اتبا کہنے لگیا یا رسول اللہ ربینا ہم سے گارا و قتل تو منہ ہم کے مارا کیا سیدھا چھوٹے چھوٹے پہاڑے سن چھوٹے چھوٹے لاڈا نال پہاڑے تو ایسا انہوں نے کی قتل کرنا ہے ربینا ہم سے گارا و قتل تو منہ ہم کے مارا تو جدو بدر دے میدان چ گئے نے وڈے دے تسا نے مارے دے تسا نے قتل تے تے تے تساں کیتے کیتے نے نے اساں اساں کیا کیا مارنا پال پوش کے حوالے جدوں سامنے آئے تسی سارے ہی لا آ فرماندے آئنا ہند تو ہندا نہیں ہند تے نہیں فرمایا ہاں یعنی کہن دا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون دے نال اتنی بے تکلفی دے نال گفتگو کر رہے نے اگر یہ واقعہ آپ دے سامنے ہوئے کہ ان کلیجہ چبایا ہے یہ لاش کی کیتی ہے یا انج کیتا ہے وہ کیتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج دی گفتگو کرن یہ مطلب ہے کہ واقعہ سارا من کڑتا ہے اچھا خیر کہنے رہا ہاں، سا بھی شہادت دا کوئی اگر آکھے کہ جی حضرت حسین دی شہادت اس اعتبار نال بڑی منفرد ہے کونوں نے اپنے نے ماریا تا اوخا کرنے آتم کرنے تا یہ پٹا کٹی شروع کیتی ہو پائیو او یہ بھی پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کی انہوں نے اپنے نے نہیں ماریا میں تاریخ دے اندر ایک واقعہ پڑھیا ابو بکر نابلسی نے پیش کیتا گیا موئیز الدولہ دے سامنے الدولہ کون ہے جس نے نوہے اور ماتم دی رسم جاری کیتی ہے یہاں یہ دامنے لیا گیا کہن لگا میں سنیا کہ تو تہنا بھی میرے کو اگر دس تیر ہو تو نو تیر میں رومیاں نو مارا تو ایک تیر بسری نو مارا آفر فرمان لگے بھی نہیں میں تو انج نہیں کیتا انج آخیا نہیں ہے اگر کی تین آخیا یہ سمجھا بھی شاید میرے حاقے چل کر لگے کہ میں انج اج آخ بھی اگر میرے کو دس تیر ہو تو نو میں تیرے نو مارا تو ایک رومی نو رومیاں نو مارا انہیں اچھا یہ گل کیتی ہے یہ نے پھر اگوں کی کیا ہے کیتا اس نے کہا بھی پورا دن اس بندے نو اے دی تشہیر کرنی ہے شہر دے اندر اور دوسرے دن پھر لیا کے کوڑے مارنے نے اے تاریخ البدایہ الوایا کوڑے مروائے گئے زوردار انداز نال ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇੜਨੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਬਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਆਬਦ ਤੇ ਮੁੱਤਕੀ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਖਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲ ਉਧੇੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਬਲ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ہائے کیا صبر اور ضبط ہے ارے جس میں دل دل دل تک پہنچیا نا میرا میرا اپنا وہ یہودی پسیج گیا بھی ہے ہے کہ کیا عجیب آدمی پھر اگر میں جلدی جلدی دل دے اندر چھرا مار کے نا تو پھر یہ میں شہید کر دیتا دے کیا یہ اپنے ظلم نہیں کر رہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ظلم ظلم ہے شیعہ سنی تے کرے سنی شیعہ تے کرے کافر مسلمان تے کرے مسلمان کافر تے کرے ظلم ظلم ہے ظلم دی حوصلہ فضائی اسلام نہیں کرتا اس واسطے سانو اپنے معاشرے دے اندر اعلیٰ اور اچھی اقدار دا مظاہرہ کرنا چاہیے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی ساتھی میری بات اگے پہنچا سکتا ہے تو اس رسمیں بد کے اتنے غور کرنا چاہیے بھی کیا ہے سڑکاں رستے بلاک نے برا حال ہے تو ہو کی ہے جی رہا ہے اچھا ہوں سوال یہ بھی سیدنا حامزہ بھی شہید ہو گئے تو سیدنا عبداللہ بن جاش بھی تو ابو بکر نابلسی بھی چلو نہ صحیح لوگ شہید تو کہیں اور سیدن عثمان بھی شہید نے کسی بھی شہادت نوحہ نہیں ہے تو نوحہ ہے تو ماتم ہے سید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ قدرتی طور تے کچھ سزاواں ہوں نے سزا ہے کیا گداری زبردست قسم کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دے نال گداری ہوئی ہے بے وفائی کہ آپ ہی بلایا آپ ہی بلایا اس گداری دا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کیا شیعہ ہے پائی ہے کیا بریلوی پائی ہے سارے یہ عام ہی شعر سننے میں آدھا کہ بڑی غداری ہوئی ہے بڑی بے وفائی ہوئی ہے جس کو دو کیسے کوفے بلایا گیا یہ تو شعر عام ہی سنے نا تسی جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یہ تو سارے پڑھ دے نا بھی دھوکھا کیتا ہے فراڈ کیتا ہے فریب کیتا ہے تو ظاہر بات ہے اتنی عظیم ہستی اتنی اچھی شخصیت ہے تو دھوکھا ہوا ہے فراڈ کیتا ہے پھر جدو آئے نے سامنے سارے ہی مکر گئے کہ اصل تو خط لکھے ہی نہیں اصل تو تمہیں بلایا ہی نہیں دوستو پھر صدا تو ملنی ہوئی ہے نا در حقیقت ماتم اور نوہ سارے دے سارا اے اے اس بے وفائی اور غداری دی سزا ہے تو سزا ہونے ختم ہو جانی چاہیے انہوں نے آپ ہی کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਅਕਦਾਰ ਨਾਲ ਆਰਾਸਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ